نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قوف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے اس کے باوجود آپ کی نماز ہلکی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ستائیس